میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گنا دونوں ہے تیرے ہی پلہ پڑے تو تو دوز ہو جائے اور بے انصاف ہے کہ یہی سزا ہے